بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ پانچ سو چورانوے مجھے قریب والے سے دور تو نہیں کر رہی اللہ تعالیٰ ہمیں دن رات عبرت کے نمونے دکھاتے ہیں ملک شام کی معروف اداکارہ کا انتقال ہو گیا اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ لاکھوں دلوں پر راج کرتی ہے کسی نے لکھا کہ وہ لاکھوں دلوں کی دھڑکن تھی لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے امٹ پڑتے تھے مگر جب مر گئی تو جنازے میں کل نو افراد شریک تھے وہ ساری زندگی جن کے لیے ناچتی رہی گاتی رہی فلمیں بناتی رہی وہ جنازے تک میں نہ آئے کیوں آتے کیا کرنے آتے وہ تو مر چکی تھی اللہ تعالیٰ برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے بعض لوگ ہر آئے دن کے ساتھ اپنی قدر کھوتے چلے جاتے ہیں اور بعض لوگوں کی قدر مرتے دم تک بڑھتی چلی جاتی ہے فنکار کھلاڑی سیاست دان عہدے دار اور گلوکار اکثر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بے قدر ہوتے چلے جاتے ہیں آخر کیوں جب کہ اللہ والے علم والے دین والے جہاد والے ان کی قدر و منزلت ہر آئے دن بڑھتی چلی جاتی ہے آخر کیوں اگر کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس راز اور اس کیوں پر ضرور غور فرمائیں بالآخر آپ کو دو راز معلوم ہو جائیں گے نمبر ایک جو دنیا میں اپنی قدر کروانے کی فکر نہیں کرتے انہی کی قدر بڑھتی ہے نمبر دو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حقیقی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں ان کی قدر بڑھتی چلی جاتی ہے نئی کھیپ کافروں کی ہر بات اچھی ہے مسلمانوں کی ہر بات بری ہے مسلمانوں کی عزت کافروں کی تعلیم کافروں کی پیروی اور کافروں کی غلامی میں ہے مسلمانوں کو آگے بڑھنا ہے تو انہیں مغرب کی ہر چیز کو اپنانا ہوگا غیرت کے نام سے نفرت کرو بغیرتی کو ہر گھر میں داخل کرو ہر گناہ کی وکالت کرو ہر نیکی کے خلاف ڈٹ جاؤ مسجد مدرسہ مولوی اور مجاہد کے خلاف دن رات محنت کرو بدکاری بے حیائی اور فحاشی کو مسلمانوں کی ہر گلی اور ہر کوچے میں پھیلا دو یہ ہے بعض لوگوں کا کھلا منشور آپ ان لوگوں کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں ویسے قرآن مجید میں ایسے افراد کو منافقین کا لقب دیا گیا ہے مگر یہ خود کو دانشور بھی کہتے ہیں اور سماجی کارکن بھی کبھی کبھار یہ اپنا نام روشن خیال بھی رکھ لیتے ہیں اور کبھی انسانی حقوق کے علم بردار پاکستان میں اس طبقے کے پرانے لوگ اب بڈھے اور بوسیدہ ہوتے جا رہے ہیں نہ پہلے سی چمک نہ پرانی دمک اب کون عاصمہ جہانگیر کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے اور کون نجم سیٹھی کی سنتا ہے اس طبقے کی ایک بڑی صفت مال کی حرس ہے اور یہ جوں جوں بڈھے ہوتے جاتے ہیں ان کی یہ ہرس بھی بڑھتی چلی جاتی ہے مگر بڈھوں پر مال کون لگائے چنانچہ اب پاکستان میں ان حیوانوں کی ایک نئی نسل تیار کی جا رہی ہے ان میں سے بعض پاکستان میں لانچ بھی ہو چکے ہیں اہم نام جبران ناصر کا ہے سر تاپا غلازت خباست اور منافقت کا ایک مجموعہ ادھر ملالہ ڈالر زئی کو پاکستان کے اگلے حکمران کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے مجھے ان سب کو دیکھ کر کافروں کی بے عقلی پر ہنسی آتی ہے ارے کن بیکار پرزوں پر اپنا مال لٹا رہے ہو یہ اب تک کیا کر سکے اور آگے کیا کر لیں گے الحمدللہ پاکستان میں دین بھی بڑھ رہا ہے اور دینی غیرت بھی مساجد بھی بڑھ رہی ہیں اور مدارس بھی جہاد بھی بڑھ رہا ہے اور محاذ بھی اور تمہارے لیے سب سے افسوس افسوسناک بات یہ ہے کہ جس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے تم ان بے رنگ لفافوں پر کروڑوں ڈالر لٹا رہے ہو وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف ٹھاٹھے مار رہا ہے مردان کے واقعہ پر حکمرانوں نے بے شرمی اور تشدد کی انتہا کر دی ان کا خیال تھا کہ ہم قوم کو ایسا ڈرا دیں گے کہ آئندہ کوئی ناموس رسالت کا نام تک نہیں لے گا سینکڑوں افراد کو گرفتار کیا گیا درجنوں افراد کو مار مار کر معذور کر دیا گیا اسلامی پختون معاشرے کو پامال کرنے کے لیے چھاپوں کے دوران چادر اور چار دیواری کے تقدس کو روندا گیا مگر نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ چترال جیسے ٹھنڈے علاقے میں ہزاروں مسلمان ناموس رسالت کے لیے نکل کھڑے ہوئے مسجد کا مولوی اس شخص کو بچاتا رہا جس پر گستاخی کا الزام تھا جبکہ عام مسلمان اسے قتل کرنے کے لیے پولیس کی لاٹھیوں اور شیلنگ کے درمیان آگے بڑھتے رہے اور کئی دن تک سڑکوں پر رہے پھر سیالکوٹ میں مسلمان عورتیں میدان میں اتر آئیں پھر بلوچستان میں ہزاروں مسلمان دیوانہ وار سر پر کفن باندھ کر نکل آئے ارے ظالم تم کیا سمجھو کہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے تم خامخا جبران ناصر ملالہ ڈالرزئی عاصمہ جہانگیر جیسے لوگوں پر اپنا سرمایہ ضائع کر رہے ہو تم یہی پیسہ اپنے گھر کے کتوں کو کھلا دیا کرو تو وہ تمہارے تو کچھ کام آ جائیں گے جبکہ یہ لوگ تو صرف تمہیں لوٹ رہے ہیں یہ جب اپنی قوم اور اپنے دین کے وفادار نہیں تو تمہارے وفادار کہاں سے بن جائیں گے ان میں سے کئی لوگ سوویت یونین کی پوجا کرتے تھے مگر جیسے ہی وہ کنگال ہوا یہ فوراً امریکہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور کئی نے انڈیا سے وفاداری کا عہد نبھا لیا یاد رکھو جس طرح تمہاری پرانی کھیپ ناکام رہی یہ نئی کھیپ اس سے بھی زیادہ ناکام ثابت ہوگی اسلام زندہ باد جہاد زندہ باد سامری کا بچھڑا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حاضری کا حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص نظام ہے وہ زمین کے بعض ٹکڑوں کو خاص فضیلت عطا فرماتے ہیں کچھ نصیب ہیں وہ مسلمان جو کوئی زمین یا پلاٹ خرید کر اسے مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں یہ لوگ بڑی اونچی نسبت اور سعادت پاتے ہیں جبکہ بعض لوگ ساری زندگی پلاٹوں پر لڑتے رہتے ہیں پھر ان پلاٹوں کو چھوڑ کر کسی کچی قبر میں دفن ہو جاتے ہیں اور ان کے مقدمات ان کی اولادیں عدالتوں میں لڑتی رہتی ہیں جو زمین گناہوں سے پاک ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا گیا وہ پاک اور مقدس زمین تھی پاک اور مقدس جگہ کو صرف وہی انسان پہچان سکتا ہے جو شرک سے پاک ہو مشرق بھی عقل ہوتا ہے اور خود غرض وہ چونکہ اپنی خواہشات کا غلام ہوتا ہے اس لیے وہ مقدس مقامات کو نہیں پہچانتا جس آدمی کے اندر شرک اور بدعت کے جراثیم ہو وہ آدمی ہمیشہ غلط پیروں غلط عاملوں اور مشرک نجومیوں کے ہاتھ جاں پھنستا ہے انڈیا کے مشرکوں نے دو دریاؤں کو مقدس سمجھ رکھا ہے ایک گنگا اور ایک جمنا اور پھر سارا ہندوستان مل کر اپنی غلازت انہی دو دریاؤں میں بہا دیتا ہے مشرق کو تو اگر کوئی مقدس چیز مل جائے تو اس کو بھی خراب کر دیتا ہے مکہ کے مشرقوں کو بیت اللہ جیسا مقدس مقام ملا تو انہوں نے وہاں ناپاک بت رکھ دیے مسلمانوں اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے شرک اور بدات سے بچو جادو ٹونے محبت اور تسخیر کے دھوکے میں عاملوں کے پاس نہ جاؤ اللہ تعالیٰ کے پاس جایا کرو دو رکعت نماز میں معراج والی طاقت بھری ہے یہ دو رکعت تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے پھر جو چاہو مانگو ایمان بھی سلامت رہے گا اور حاجت بھی انشاءاللہ پوری ہوگی انڈیا کے مشرق اتنے بے عقل ہیں کہ گائے کی پوجا کرتے ہیں ایک جانور پیشاب اور گوبر سے لت پت استغفر اللہ استغفر اللہ ایک جانور جو اپنی رسی خود نہیں کھول سکتا وہ کہاں سے بھگوان بن گیا مگر ہمارے نادان حکمران انڈیا سے ہندو پنڈتوں نجومیوں اور تانترکوں کو بلواتے ہیں ان پر کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں ارے گائے کی پوجا کرنے والے کس طرح روحانی قوت کے مالک ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا وہاں توا نامی ایک پاک اور مقدس وادی تھی وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا مسلمانوں اپنے بستروں اور گھروں کو پاک رکھا کرو اپنے لباس کی پاکی کی خاص فکر کیا کرو خواتین کپڑے دھوتے وقت ان کو پاک کرنے کا خاص اہتمام کیا کریں نوکر اور نوکرانیوں سے کپڑے دھلوائیں تو ضرور جائزہ لے لیں کہ وہ پاک کرتے ہیں یا نہیں اگر کپڑے پاک نہیں ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی گھر ناپاک پاک ہوں گے تو برے جنات ان میں ڈیرے ڈال لیں گے بستر پاک نہیں ہوں گے تو شیطان ان پر بیماریاں اور نفرتیں اگا دے گا ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے تورات لے رہے تھے جبکہ پیچھے ساری قوم ایک جادوگر یہودی کے قبضے میں چلی گئی اس نے ایک بچڑا بنایا اس میں اپنی ٹیکنالوجی سے آواز بھری کچھ کشش ڈالی اور ساری قوم کو شرک میں پھینک دیا اس جادوگر کا نام سامری تھا یہ فیس بک والا مارک جگر برگ بھی یہودی جادوگر ہے اس کی تنی ہوئی گردن اور منحوس چہرہ دیکھ کر سامری یاد آ جاتا ہے یہودی اپنے نام کے ساتھ اپنے خاندان کا نام ضرور جوڑتے ہیں کوئی پرل ہے تو کوئی باٹا اور کوئی برگ سامری کے بچرے کے سامنے لاکھوں لوگ گرے رہتے تھے فیس بک پر روزانہ لاکھوں جوانیاں اپنی زندگی کے بے شمار قیمتی لمحات ضائع کرتی ہیں کوئی پوسٹ پھینکتا ہے کوئی لائکس اور کوئی کمنٹس نہ وقت کا پتہ چلتا ہے اور نہ زندگی گزرنے کا مارک ذکر برگ کا منصوبہ دنیا پر قبضے کا ہے اس کا منصوبہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں کی عقل کو اپنی گرفت میں لو پھر لوگوں کے اوقات یعنی ٹائم پر قبضہ کرو اور پھر ان کے جسموں پر حکومت کرو وہ امریکی صدر بننا چاہتا ہے اور پھر امریکی طاقت کو اپنے پنجے میں لے کر پوری دنیا پر سہیونیت کی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے مجھے یقین ہے کہ سامری کی طرح برگ بھی انشاءاللہ ناکام ہوگا مگر جو لوگ مسلمان ہو کر اس وقت اس بچھڑے پر گرے پڑے ہیں وہ اپنی حالت پر ضرور غور کریں وہ جب دو چار گھنٹے فیس بک پر لگایا کریں تو آخر میں دو منٹ یہ ضرور سوچا کریں کہ میں نے ان دو چار گھنٹوں میں کیا پایا کیا کھویا کیا میں اسی لیے پیدا ہوا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 لا إله إلا الله محمد رسول الله